السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 810 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص پر جب موت کی حالت ہوئی تو اس نے اپنے وارثوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے میری لاش کو جلا کر خاک کر دینا پھر اسے سمندر میں بہا دینا چنانچہ انہوں نے یہی کیا اللہ تعالی نے اس کی راکھ جمع کر کے جب اسے دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا کہ صرف تیرے ڈر سے اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے یہ حدیث بیان فرمائی جسے میں نے خود آپ کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بہت سے الفاظ سے مروی ہے ایک حدیث میں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میری راکھ ہوا کے رخ اڑا دینا کچھ تو ہوا میں کچھ دریا میں بہا دینا سمندر نے بحکم خدا جو راکھ اس میں تھی اس کو جمع کر دیا اسی طرح ہوا نے بھی پھر اللہ تعالی کے فرمان سے وہ کھڑا ہوا پھر اپنی قدرت کے مشاہدے کے لیے اور اس بات کی دلیل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا تیرے ڈر کی وجہ سے اب دھیان سے سننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی وصیت کریں یہ وصیت کرنے سے متعلق یہ سبق نہیں ہے بھائی ہمارے لیے تو وہی قدر ہے جو ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس حدیث کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بخشا گیا وہ اس لیے ہر آدمی اللہ سے ڈرتا رہے یہ وصیت نہیں کرنی کہ مجھے جلا دینا مجھے سمندر میں ڈال دینا نہ وصیت تو یہی کرنی ہے جہاں میرا انتقال ہو جائے مجھے دفن کر دینا لیکن اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اسی لیے علامہ اقبال نے کہا آج ہمارے اندر غفلت بہت آئی ہے اللہ میں اقبال کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے ہچ گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہو گیا مؤذن از کہتے کہتے چپ ہو گیا مؤذن ازا کہتے کہتے وہ بھی تھک گیا کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ ہے کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ ہے شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے اگلا شہر اور درد بھرا ہے دھیان تو سنو میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے یہ سن کر چپ ساتھ لی اقبال اس نے یہ سن کر چپ ساتھ لی اقبال اس نے یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے ہیوا کہتے کہتے یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے ہیوا کہتے کہتے گھر میں قرآن شریف کے اوپر اگر غرد و غبار ہے یہ دلیل ہے کہ اس گھر والے کے دل کے اوپر غرد و غبار ہے کہ اس کا مطلب کہ اتنے دنوں سے قرآن اٹھایا نہیں ہے اے اللہ تو ہمیں قرآن شریف پڑھنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن کا نور تو ہمیں عطا فرما اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن تیری رسی ہے تیری رسی کو پکڑ کر تجھ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن میں تو نے شفا رکھی ہے اے اللہ تیرے قرآن سے تو ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما آمین آمین اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ دیکھیے اتنا پڑھا یہ سیدھا عرش کا طواف کر رہا ہے میرا تذکرہ کر رہا ہے اللہ کے سامنے آپ بھی پڑھو گے تو آپ کا بھی تذکرہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین